جناب عبداللہ بن عبید بن عمیر نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے دور کی بات ہے کہ میں اپنے والد عبید بن عمیر کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ عباد بن عبداللہ بن زبیر نے کہا ہم نے سنا ہے کہ نماز سے پہلے عشائیے یعنی رات کے کھانے سے ابتدا کی جائے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا افسوس تم پر بھلا ان کا عشائیہ کیا ہوتا تھا کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہارے باپ کے اشائے کی طرح ہوتا تھا یعنی کیا انواع و اقسام کے کھانے ہوتے تھے سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار سات سو انسٹھ